بے شک یہ ودا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا یہ تو ناؤ مگر وہی اگلی داستان